پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے